السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 402 402 حدیث دھیان سے سنیے اور فوراً عمل کر لیجئے اگلے پچھلے گنا معاف کرانے کا نبوی نسخہ ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو بندے جو آپس میں محبت رکھتے ہوں ان میں کوئی ایک جب اپنے ساتھی کے سامنے آئے ملاقات کے لیے جس ملاقات ہوتی ہے آپس میں آپس میں محبت ہے اس میں میاں بیوی بھی آ گئے باپ بیٹا بھی آ گئے سب آ گئے جب آپس میں محبت رکھتے ہوں اور جب ایک ساتھی اپنے ساتھی کے سامنے ملنے کے لیے آئے اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں یعنی مسافر کیا اور درود شریف پڑھ لیا ملاقات کی کوئی بات ہو رہی ہے تو دونوں نے ایک ایک مرتبہ دروشری پڑھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دے گا یہ حدیث کنز المال میں ہے اور یہ حدیث دوسری بھی کتابوں میں ہے وہاں تک نہ پہنچ سکو تو میری کتاب جو گلدست مغفرت ہے مایوس کیوں کھڑا ہے جو کتاب ہے صفا نمبر ایک سو اڑسٹھ پر یہ حدیث ہے اب یہ حدیث <clears throat> گھر میں میاں بیوی ملاقات ملاقات کرے درو شریف پڑھ لیں بھائی بھائی ملاقات کریں دونوں کو دونوں ایک مرتبہ درو شریف پڑھ لیجئے کوئی پارٹنر ہے آپ کا ملاقات کریں ایک مرتبہ درو شریف پڑھ لیجئے یہ عادت ڈالتے جائیے تو گنا معاف ہوتے جائیں گے گنا معاف کرانے کے نبی نسخے بہت ہیں جو میں نے گلدستے مغفرت میں جمع کر دیے ہیں سارے کے سارے تو گنا معاف کرانے کے کتنے نبی نسخے ہیں تقریباً گناہ معاف کرانے کے نبی نسخے جو میں نے جمع کیے ہیں دو سو چھہتر حدیث ہیں ٹو سیونٹی سکس حدیث ہیں جو میں نے جمع کی ہیں گلدستے مغفرت کے اندر تو یہ بہت آسان نسخہ ہے کہ آدمی بس روزانہ کچھ نہ کچھ کام ہم ایسے کرتے جائیں جس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے جائیں اور نیکی ہماری بڑھتی جائیں اس لیے ملاقات ہوتی ہی ایک مرتبہ درو شریف کوئی بھی پڑھ لیجئے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہ صلی علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ بحق اللہ ما باق امر اللہ فرجہ اللہ ہم نے عربوں میں دیکھا کہ جب وہ بات کریں گے ملاقات کریں گے تو شریف پڑھیں گے مدینہ منورہ میں جو شیخ ہے جب بھی ہم ان کے ہاں جاتے ہیں جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو یعنی بس باتوں باتوں میں شریف پڑھتے جائیں گے اللہ صلی علی محمد وعلی علی محمد ہاں پھر میں یہ کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا اللہ صلی علی محمد وعلی علی محمد ہاں پھر میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا یعنی وہ ان کا ایک طریقہ کلام ہے بعض عربوں کو ہم نے دیکھا کہ بہت اہتمام سے درست شریف پڑھتے ہیں یہ حدیث ذہن میں رکھیے اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دین پر مکمل دین پر چلنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین